بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود آیت تین وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مسمى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم أخاف عليكم عذاب يوم كبير استغفار اور توبہ کی دعوت اور استغفار اور توبہ کے فوائد ترجمہ اور یہ کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو یعنی گناہوں کی بخشش کا سوال کرو پھر اس کی طرف توبہ یعنی رجوع کرو تاکہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا فائدہ پہنچائے اور جس نے بڑھ کر نیکی کی ہو اس کو بڑھ کر بدلا دے استغفار کے چند فائدے بیان ہوئے مثلا دنیا میں اطمینان اور قلبی سکون والی زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ پانا نیک اعمال کا قبول ہونا اور ان پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ملنا بے شک توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ نعمتوں اور مقامات کی حفاظت ہوتی ہے